آپ کا ذکر خیر پیش کرنا ہے اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا صدقہ اور آپ نے سچے سچے یار جی ہر میدان کے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو امدادی اور معامل بن کے رہے جنہ کی جانی ساری وفاداری جنہ کی قربانی اسلام کی خاطر جنہ کا اخلاص اللہ خود قرآن مجید قرآن حمید کے اندر بیان اچھا، ذرا بچے دعا کرو اللہ العالمین سمجھانے کی توفیق نصیب فرما سمجھنے کی توفیق نصیب فرما میرے مشہور عقیدے اور عمل کے واسطے اصلاح اور مضبوطی کا سامان کرا دوستو تقریباً یکم محرم الحرام شریف کی تاریخ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ سرکار کی شہادت شریف ہوئی آپ نے چالیسویں نمبر دیتے اسلام قبول فرمایا ہے آپ کی شخصیت اور شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے نیابت اور خلافت کا دوسرے نمبر سے اللہ حوالے کیجیے آپ نے نصیب اچھی دنیا کے کے اندر سب نال پڑھو امیر المومنین دا لقب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کے واسطے لفظ استعمال ہوتا سی خلیفہ تو رسول اللہ آپ کے سیدنا ابو بکر صدیق با سرکار کے خلیفہ سر خلیفہ تو خلیفہ رسول اللہ اللہ مصر لمبے ہو جاتے سن نہ کر کے پھر آپ نے واسطے خلیفہ کا لفظ نہیں چنیا گیا بلکہ امیر المومنین کا لفظ چنیا جناب سامنے انتہائی اہم بہت ہی زمینی مگر ایک مختصر جی باز کرنا چاہنا اس میں انتہائی توجہ نہ لو اور سیدنا فروخ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفے

سوا لاکھ صحابہ کرام سوا لاکھ صحابہ کرام نہیں سن اگر سوا لاکھ صحابہ کرام کا خلاصہ کرایا جائے کہ وہ خلاصہ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار او عظیم افراد دس ہزار بندے نے جنہوں نے فتح مکہ شریف تو پالو کلمہ پڑھا اور اسلام کو پہنچایا اگر پھر مزید خلاصہ کرایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں چودہ سو ہزار بندے جن خلاصا پھر اگے خلاصا پھر اگے خلاصا پھر اگے نچوڑ جی سوا لکھے ہو گئے صاحب ہے کرام میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپ سرکار دے یار جنہ دے بارے رب العالمین نے قران مجید مجید دے اندر چھپے لفظاں دے دروازہ فرمایا وقل لم بعد اللہ لہ فرمایا جڑا بھی سارے یار دے صحبت وچ آ گیا کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے اور صحابی جی تے قائم رہیا ہے ایسا فرمایا سارے نال جنت دا وعدہ فرمایا سبحان اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے اپنے یاران مرایا فرمایا میرے ہاتھ سے بیعت کرو کر کافرانہ لڑائی کرنی کو بھی گئی کرو گے جان مال ہر شاہ میرے نام قربان کرو گے جنہ چودہ سو صحابہ اکرام نے بیعتہ کی دیا رہے رب العالمین نے قرآن مجید کے صاف واضح موٹے رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ علیہ المؤمنین اید یبار یہون کا تحت شجرہ معالی مما فی قلوبہم فانزل سکینہ تعالیہ وعطابہم تحت قریبا رب العالمین نے فرمایا سونے ہاں

والا اور زبان سوچنے والا زمانے اور ہو سکتا ہے میں کے حالات وہ کو وہ کھولوں اور اپنے فرمایا جگہ کا خلاصہ تین سو تیرہ میرے مدینے کے تاجدار کے غلام نے جنہ نے میدان بدر دے اندر مختصر جہاں سامان سی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے نال ایسا جان نثاری دا ایسا جان نثاری دا اور ایسی قربانی دی داستان ختم کی دنیا حیران اور دنگ ہے اور جنہ دے بارے میرے رسول نے دعا کر دیا اس کی سی رات دی بارگاہ دے اندر رب سونا کرے ہلاک ہو گئے پھر قیامت تک تھکتی دی تیرا کوئی ناز ہے سبحان اللہ تین سو تیرہ کا مزید خلاصہ کر لو تین سو تیرہ کا مزید خلاصہ کر لو تو چالیس میرے نبی علیہ السلام اسلام دیکھو یار بندے نے جنہ نے انتہائی کٹھن اور اوکے حالات کرنا اگر پھر مزید خلاصہ کر لو تو میرے نبی علیہ السلام اسلام کے صحابہ کرام صحابہ کرام جنہوں آشارہ مبشرہ آخیا جاتا ہے دس حضور پاک کے صحابی بنتے مزید اگر خلاصہ کرا جائے چار ہزار صحابی جنہوں نے خلافا ہے راشدین اور چار یار آخیا جاتا ہے میرے نبی دی محنت کا کوئی خلاصہ جنہوں کے اندر میرے نبی نے ہر کمال ہر خوبی کو جمع کرا چڑیا ہے چار یار یہ جی ترتیب ہے نا پہلے نمبر سے صحیح طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دوسرے نمبر سے صحیح طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھے نمبر پہ حضرت مولا مشکل کشان رضی اللہ تعالی کہ عزت نہ ہوں تو میں اکلی گلا کرا گا اگلی دلیل قرآن و حدیث کی دلیل قرآن و حدیث کی دلیل تو ہے ہی ہے پہلا نمبر ابو بکر ہے دوسرا فاروق اعظم ہے تیسرا عثمان غنی ہے چوتھا مولا علی مشکل جہان ہے عقلی دلیل دو ایک ایس آج کے موضوع کے اندر اور دوسری دلیل انشاءاللہ عزیز اگلے اگلی بار یا اگلی بار انشاءاللہ عزیز کی تفسیر اللہ ترتیب ہے نا یہ ترتیب یاد رکھو قرآن و حدیث کے دلا دلائل ثابت ہی ثابت ہے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہی ہونا چاہیے ہے سبحان اللہ چوتھا نمبر مولا علی مشکل گزار کا پہلا نمبر کتنا کا ہونا چاہیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سیدنا مولا علی مشکل گزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام پیش کرنا کیا بات ہے آپ کی کیا مقام ہے آپ کا یہ آپ نے بارے دل کے اندر ماسا بہت قسم خدا دی کر کے آنا پکا خاتی ہے ہر شہر میں بہت سے ماری جائے گی رب دی بارگاہ قبول نہیں ہو سکتی مگر نمبر آپ کا چوتھا سبحان اللہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سیدنا مولا علی مشکل گزار نمبر جنما ہونا چاہیے چوتھا پہلا نمبر کتنا کا ہونا چاہیے اور کون تو آپ جماعت کتنا پیارا ہے نظریہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا جامع اور پہاڑے اور کتنا زبردست اور کتنا مضبوط ہے قرآن حدیث کی دلیلا بھی ہے اکل بھی اتقادہ کرتی ہے اکل بھی آخری ترتیبیں ہی ہونی چاہیے سیمت جماعت نے اپنائی ہے

ایک اور دوسرا حضرت مولا مشکل کشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے گھر کے اندر آپ سرکار کے گھر کے اندر حضرت مولا مشکل کشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے گھر کے اندر نبی علیہ السلام والسلام کی جی، بیٹی سیدہ فاطمہ تو الزہرا آپ سرکار نے نکال ہوا ہے اور پھر جڑا یاد سمجھو کیونکہ جڑا جوائی ہوتا ہے وہ جڑا یعنی گھر آدھی یعنی بیٹی کا جڑا شوہر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹیاں کی جا بجا بیٹیاں کی تھان سے ہوتا ہے خلیفہ کون بنتا ہے نائب کون بنتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا جس وقت آپ کا تو بیٹا کوئی ہے بالغ ہو سکیا نہیں جوان ہو سکیا نہیں پھر نیابت کتنے کو لائے گی جہاں بیٹیاں کی تھان سے ہوئے گا جہاں بیٹیاں کے قائم کام ہوئے گا کون ہے وہ حضرت مولا نہیں مسلم مشان دی اللہ تعالیٰ آپ سرکار سونا ہے جی اگر رشتے دار سمجھو اگر رشتے دار حضرت مولا نہیں مشکل کچھ آ رہے تھے رشتے دار حضرت منہ اگر صدیق پاک بھی نہیں آتا کہ ادھر ویخ حضرت ابو بکر صدیق پاک رشتے دار نے حضرت مولا علی بھی رشتے دار نے مولا علی رشتے دار کہتے ہیں کہ مولا علی پاک نے کھانے کے اندر نبی علیہ السلام السلام کی نسل جگر ہے اور حضرت ابو بکر صدیق پاک آپ سرکار کے طرح رشتے دار نے کہ آپ نے نکاح کے اندر حضرت سعید اما عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی پاک کو پیش کیا مدینے کے تاج دار نے حضرت ابو بکر صدیق پاک رشتے دار اس واسطے نے کیونکہ آپ کی بیٹی مومنا کی ماں ہے اور ادھر دیکھ رہا ابو بکر بھی رشتے دار بنے علی بھی رشتے دار بنے کس طرح رشتے دار بنے حضرت حضرت مولا جی مسلم خوشحال اللہ تعالیٰ ہو آپ سرکار کے گھر کے اندر نبی علیہ السلام تو اسلام کی رقص جگر ہے آپ جوائی بنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ سسن بن گئے کیونکہ آپ کی بیٹی مدینہ کے تائیدار کے گھر کے اندر ہے اور تین کو پتا ہے ایک ہے سودا اور ایک ہے جوائی جوائی کا مقام بیٹے پاک سرکار دی آپ سرکار دا پہلا نمبر کیوں ہے کہ آپ سسر بندے نے سسر دا مقام ہوندا سسر ہوندا باپ دی جام دا اور جڑا جوائی ہوندا وہ بیٹے دی جام دا ہوندا باپ دا مقام کرتا ہے بیٹے دا مقام چھوٹا ہے جڑا باپ دی جام دا ہوئے گا دا مقام بڑا ہوئے گا جڑا بیٹے دی جام دا ہوئے گا دا مقام چھوٹا ہوئے گا اگے چلو پھر دوسرے نمبر پہ حضرت فاروق اعظم کیوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نکاح دے اندر

دیکھ <laughs> ترتیب کیوں اس واسطے ترتیب ہے کہ حضرت عثمان نبی نے نکاح کے اندر میرے نبی نے دو بیٹیاں نے تا کر کے پہلا نمبر اعلی ہوئے گا مولا علی پاک کے نکاح کے اندر میرے نبی کی ایک بیٹی ہے چوتھا نمبر علی مشکل گزار ہوئے گا سمجھا رہے کوئی نہ آ یہ میں ایک دلیل پیش کی دوسری دلیل نشان کا ہم نے اگلی اور پوری تفصیل اور وضاحت دے رہا ان شاء اللہ عزیز میں اگلی بار پیش کرا گا اور میں اپنے موضوع والے پاس آؤں اور چار ایک پاس میں نابر سنا سمجھا رہا ہوں رضا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ سبحان اللہ ایک بار ذہن چلتے کائنات فاروق اعظم کی ہستی اور ہستی ہے عمر جس نو بھی عزت ملے گی وہ اسلام کی وجہ اسلام کی وجہ ایک خاص موقع فاروق آپ سرکار نے جس وقت خصوصی اور بڑا خوبصورت قسم کا لباس پیش کیا گیا ہے اور بڑی اعلیٰ قسم کی سواری پیش کی گئی ہے حضور کافرا کے سامنے تو سجانا ہے انہوں نے دل سے روک دبا اور حیرت ہونی چاہیے لہٰذا خصوصی دوسرا لباس اور خصوصی سواری استعمال کرواؤ اس وقت آپ نے ہمایا سی تاریخی جملہ بولیا سی تاریخ کی کتابوں کے اندر سیرت کی کتابوں کے اندر روشن لفظوں کے نال چمک رہا ہے آپ نے فرمایا سی اصا زلیل ترین قوم سا اگر سب عزت ملی ہے تو اسلام نے سب عزت ملی ہے کہ شاید نہ ملی ہے اسلام نے مگر یہ دیکھو واحد واحد اللہ تعالی رواب سرکار کی ہستی پاک ہے آپ دلال پاک رواب ہے کہ عالم اسرار کے اندر میرے لفظوں کے توجہ فرمانا سبحان اللہ عالم اسرار کے اندر آج

نے فرایا اللہ فرمایا عمر دی زبان تے باطل جاری نہیں ہوندا جو جاری جاری ہے ہے حق ہوندا سبحان اللہ اے دے قسم خدا نے کہ کیا فاروق دی ذات فاروق فاروخ دی ذات ادار تھے دنیا دے اندر اس جنرل

مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صدقے جاوا آپ سرکار ایک اور حدیث نال جوڑنا وقت وچ نقطہ کڈنا وا میرے آقا انعامدار نے فرمایا ماں بہن بھائی تھی وہ منبر روضت من ریاض الجنہ فرمایا اے جڑا میرا منبر جتھے بیٹھ کے میں خطاب کرنا وا اور اے جڑا میرا گھر ہے اے جڑا میرا گھر ہے اے جڑا میرا حجرہ شریف ہے جڑا اج رسول اللہ شریف ہے فرمایا دے درمیان جیڑی جگہ ہے دنیا دی تھاں نہیں ہے اے تے جنت دے ٹکڑیاں ایک ٹکڑا ہے اے جنت دے باغ ایک باغ ہے رب العالمین نے زمین نوں جنت دا ایک ٹکڑا اتاریا اور اللہ رب العالمین ہاں، فرمایا رب العالمین مٹی لے بنا اس تھانا گا جڑی تھان تی لے کے دندے بنا گیا اس بندہ دفاع ہوتا ہے اگر میری میری جہی تھان سے قبر بنے گی اسی تھان مٹی دے سرکار کی شان پاک اندر دو گلا میں شاہ اللہ اللہ آپ کی کتاب کتاب کتاب کتاب بڑی مسترد ہوا یہ وہ وہ ہے ہے ہے قسم خدا نے کر کے نہیں عالم بردار آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی رضی تعالیٰ چودہ سال اٹھارہ سو ستوجا کا شہنشاہ اور مجاہد اعظم صدقے جاواں مولانا فضل حق شہر آبادی دے بارے آؤں گا آپ سرکار جنوں سب پڑھا پڑھا کے تھک جاندے سن تھوڑا جا وقت ملنا ہے آپ نے ازالہ ازالت الخفا اٹھا کے مطالعہ فرمانا ہے آپ اس حالت آرام فرماندے سن کہ آپ نے سینے شریف دے اوتے ازالت الخفا اے آشا ولی اللہ علیہ الرحمہ آپ سرکار دی کتاب فرماندے نے فاروق آدم کے کلمہ پڑھو تو پالو حالات بڑے اوکھے سن ماحول بڑا سارے واسطے تنگ تھی ماحول بڑا تنگ تھی سارے واسطے اصا کعبہ اللہ شریف کے ماحول دے اندر حرم پاک دے اندر نماز نہیں تھا پڑھ سکتے کافر روپ نے تو تباہی نہ سی مسلمانوں کو تکلیف بڑی نے دے مرضی ہے مگر اس گل نے رال رکھا جائے آج کو رکھا جائے مکے کے کافر کے نام پہنچایا جائے مگر رانے نے بہت ملاق بنا ہے میرے مدینے کے راجدار نے جدو ای گل کی ہے میرا مدینے کا تاجدار جدو واپس آ سکے ہائے ہائے سدکے جاؤ

میرا نبی بڑا خزم ہو گیا حضرت سید راما صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں لانے ہو جنتی کا اوکھا آیا سی کہ اس رلو وقت سے بھی جی، اوکھا دن آیا تھی فرمایا ہاں عائشہ کیوں میں تائف یا بادیاں بن گیا تھا جو انہوں نے محمد اللہ شروع کی تھی او دے میدان اوہد دے دن نام بھی اوکھا تھی اور نے اگر درویر ہو گئی مدینے کا تاجدار جدو گھر کے اندر واپس آئے نے بسترے آرام فرمایا ہے ہے مگر نیند نہیں نہیں آ آ رہی بے چینی چین رہا اٹھ بابا تلا شریف حرم پا کے کے حرم پا گئے دو طرح چکر لے لیا میرے نے تھلے چبریلا چبریلا میرے نوی نفرم جبریل چبریلا نوی نفرمان ہے وہ کھولتے سہ آپ پوری کر

سویر پتا لگ جائے گا سویر ہوئی ہے عمر نے تلال کٹی ہے بناؤ کے اندر بڑے روگ سب میرے نام بڑا تخت لال نام ہے چہرے کو خون پہ ٹپ اکھان جو خون پہ ٹپتا ہے حضور دے گیا جن نے کلمہ پڑھیا ہے مگر اسلام چھپایا ہوا ہے کوئی فرما دے عمر خیر ہے اج بڑے

قرآن کی تلاوت آواز آئی ہے ہے عمر نے جلدی نال دروازہ کھڑکایا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے ہے دروازے میں میں لگی ہوئی تھی دروازہ کھڑکایا کون عمر عمر آخر بہن نے جلدی نال کاغذ کے ٹکڑے ہوتے قرآن لکھا ہوا انہوں نے گران ہے چھپا ہے ہے چھپا دکا دن چھپایا دروازہ کھولیا عمر جلدی نال اندر بڑے آخر بہن کچھ سنیا ہے بہن سچ ہے عمر نے دو گھر سنی تو پکڑیا ہے دیکھ پاکوں کی سفا فن پکڑیا ہے سہن دن گرا کے کسی ڈیا ہے خون میں جسم آ گیا اگے تو میری میرے سائے جاتی تھی اج میری مارن اثر نہیں کر کرنی عمر تھک گیا آخر ہے وہ میرا میرے سائے چر جی سے اج نہیں کر رہی وجہ کی ہے بہن جانا جی رو مرے خبر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جد تشریف پروا نے امریک نے ہاتھ اندر تلوار پڑا سکتی ہے میرے نبی نے کلمہ نے دبایا گیا کلمہ پڑے اور جڑی گل تو گل شروع کی تھی جس مقصد واسطے گل سنائی تھی اسے مقصد والے اسے مقصد والا ہونا ہوا اور جنہوں کلمہ پڑھ لے نماز پڑھنا ویلا ہوئے نماز پڑھنا ویلا ہوئے صاحب اکرام نے نماز کی تیاری کی تھی ادھر ویسنا سجنا خالی چار دیواری کے اندر چھپ کے نماز پڑھ لگے نے فاروق اعظم رضی اللہ سرکار نے کی کی کی کی تھی تھی تھی ہے ہے ہے بالا کر کر کر لگے لگے لگے آپ نے نے فرمایا رب رب رب رب عبادت عبادت سونے سونے پھر گھر جو جو جو پاک نہ کے آئے صحابی بالا میں تھوڑے تو پہلا سنیا سی اتنے جا کے پڑھا پرانگ جبا سنیا سی کسی بندے وہرا کے رات کی بات کرے گا ان بیوی نو بچوں کر کرتا جائے گا ان کے بچوں کو یسیب کر دیا جائے گا من عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان صحابہ اکرام کون ہوا ہوئے آخری گل سنا کے گل کانا میدانت خباد میں ادھر دا اپنا بولو سبحان اللہ آپ بڑی پیاری گل ہے بڑی روک والی گل ہے یہ بڑی گلا سمجھ چ آ جان گیا بڑے عقیدے کے مسئلے حل ہو جان گیا ذرا پیار نہ بولو نا سبحان اللہ روایت کا تعلق علی تے عمر دے نام

فاروق آدم دا علی پاک نے خواب دیکھے تھی منام ہی اپنے خواب دے اندر دیکھے کہ حضرت سے مولانا فرماندے نے مدینے دے تاجدار نے نماز پڑھائی ہے فجر دی میں پیچھے نماز پڑھی وصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى المحراب اپ نے سلام پھیرے محراب دے نال ٹیک آ کے بنائے گئے فجر جاریہ

علی علی خواب دے دے اندر نے نے نے نے مدینے تاجدار فرمایا فرمایا اے آپ آپ کھجور کھجور کھجور عطا فرمائی ہے تو کھاؤ فقلت یا رسول اللہ میں پکڑی میںور بخری منہ دے اندر پا لئی لئی کھا ہے مدینے دے تاجدار نے ایک اور کھجور عطا فرمائی ہے میں وہ کھا رہی ہے فندہ تو انہی دیر میں جاگ آگئی میں بلا رو گیا پر فقیر و وفی قلبی شوق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں وہ جنہوں میری اکھ کھلی ہے میرا دیر بڑا میں چین سی آج بڑی دیر تو بعد یار نے پھیرا پایا ہے اپنا بیدار کروا چھڑیا اور اپنے منہ کے اندر

ایک بچی آئیے ایک بیوی آئیے انہیں عمر کے سامنے کھجورا کا ٹوکرا رکھا ہے جی حضور نے اٹھا کے کھا لیے عمر نے اٹھا کے کھا لیے وہ جی مدینے کے تاجدار نے اپنے منہ چ پائی ایک مینو دیتی ہے اسی طریقے نہ عمر نے رکھا ہے نے مینو ایک کھجور دے حضور نے دوسری کھجور میرے دیتی تھی عمر نے مینو دوسری کھجور دے دیتی ہے دو دیجور میری کماؤن آپ نے پتا سجے کھبے میرے یار بیٹھے ہوئے سارے تقسیم کر دے سارے ونڈ دے وہ جدو ونڈن واسطے صحابی نے ٹوکرا اٹھایا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو اشتہی من حزیادہ اپ فرمودے ہیں میرا دل کرنا بھی مینوں ہور خجورا لگ جاندیاں اج تک میں دل چ سوچیا ہے عمر بول پے فرمایا فقال یا اخی او میرے ویرا لو صادق رسول اللہ

تو پیچھے نہیں رہے وہ سد کے جا یہ عمر نشان ہے عمر پاک نے فرمایا علی خواب کے اندر مدینے کے تاجدار نے تینوں دو دیا سن عمر زیادہ کیوں لے لے اگر مدینے کا تاجدار زیادہ لے لو عمر نے بھی تینوں زیادہ دے دیا سن وہ سجن سجن سجنا ادھر ویخنا علی پاک سرکار سلا بتارا لے والی وسلم آپ حیران ہوئے ہیں اب کرتے ہیں عمر آپ پتا وچ سوچیے دوسری خواب کے اندر رکھیے پر وہ کنے پتہ لگ گیا ہے عمر پاک سرکار نے جدوں یہ گل سنی ہے فرمایا انا نارا الیا میرے ول رکھیا ہے وقال یا علی فرمایا اے علی ان مومنوں بس لفظ بول کے میں گل ختم کر دینی ہے مولا علی پاک سرکار نے کیا فرمایا سر کے جاؤ آپ نے فرمایا آپ فرما نے فکل تو صدق یا امیر المومنین امیر المومنین تو صحیح گل کی تھی ہا ہاں کدا رہی تو ہوں میں خواب نے دیکھا ہے وقلا وجدت طعمه ولذته من يدك كما وجدت طعمه ولذته من يد رسول اللہ فرمایا رب کی قسم ہے